حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شخص کے بارے میں پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو وہ فرماتے اگر اس نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہے تو وہ رجوع کرے کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اسے رجوع کر پھر اسے اپنے پاس رکھ حتیٰ کہ اسے ایک اور حیض آئے پھر وہ پاک ہو تو اب چاہے تو اسے جمع سے پہلے طلاق دے دے اگر تو نے تیسری طلاق دی ہے تو تو نے عورت کو طلاق دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ستاسی